حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں میں نے کبھی آپ کو خطبہ دیتے نہیں دیکھا مگر کھڑے ہو کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے پھر دوبارہ کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سولہ